کشادگی اطمینان اور بے گمان رزق حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص استغفار کو لازم پکڑے یعنی استغفار کو اپنا ہمیشہ معمول بنا لے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے راستہ نکال لیں گے اور اس کی ہر فکر اور پریشانی کو دلی اطمینان سے بدل دیں گے اور ان طریقوں سے رزق دیں گے جن سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب استغفار کا ایک مجرب وظیفہ علامہ سیوتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو کوئی روزانہ نماز فجر کے بعد تین مرتبہ ان الفاظ کے ساتھ استغفار کرے تو اسے تین فائدے انشاءاللہ اللہ نصیب ہوتے ہیں نمبر ایک علم کی فہم اور سمجھ نمبر دو مال کی کثرت نمبر تین رزق میں وسعت استغفار کے الفاظ یہ ہیں استغفر اللہ العظیم الذي لا الہ الا هو الحی القیوم بدیع السماوات والارض وما بینا من جميع جرمی و على نفسي نفسی إليه اس کا ترجمہ کسی عالم سے پوچھ لیں اور معمولات کا حصہ بنا لیں اوپر کے تین فائدے شاید آپ کو کھٹکے ہوں کہ مال کی کثرت اور رزق میں وسعت تو ایک ہی بات ہوئی ہے نہیں جناب ایک بات نہیں دونوں الگ الگ ہیں رزق کا معنی وسیع ہے انسان کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے رزق اتارے ہیں اولاد بھی رزق ہے نیک اعمال کی توفیق بھی رزق ہے اور مال بھی رزق ہے مگر ہر مال انسان کا رزق نہیں بنتا بہت سا مال انسان کو ملتا ہے اور وہ ضائع ہو جاتا ہے بہت سا مال انسان کو رزق تو دور کی بات الٹا وبال بن جاتا ہے اور بہت سا مال انسان کے کسی کام نہیں آتا بلکہ وہ اپنی یہ ساری محنت اور دولت چھوڑ کر مر جاتا ہے نہ خود اس سے کوئی فائدہ اٹھاتا ہے اور نہ اپنی زندگی میں اور کسی کو اس سے فائدہ اٹھانے دیتا ہے بس کالے سانپ کی طرح اس مال پر کنڈلی جما کر بیٹھا رہتا ہے اللہ تعالیٰ ایسی حالت سے حفاظت فرمائے حضرات تبا تابین میں سے ایک بڑے بزرگ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں حضرت احمد بن الحواری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں دنیا گندگی کا ڈھیر اور کتوں کے جمع ہونے کی جگہ ہے اور وہ آدمی تو کتوں سے بھی کم درجے کا ہے جو ہر وقت اس دنیا پر گرا رہتا ہے اس لیے کہ کتا تو گندگی کے ڈھیر سے اپنی ضروریات پوری کر کے واپس لوٹ جاتا ہے لیکن دنیا سے محبت کرنے والا ہر وقت اس سے چمٹا رہتا ہے اور کسی حال میں بھی اس کو نہیں چھوڑتا اب آپ پوچھیں گے کہ پھر ایسا وظیفہ کیوں لکھا جس سے مال میں کثرت ہوتی ہے جواب یہ ہے کہ حقیقی مومن کے لیے زیادہ مال بڑی نعمت ہے اس کے مال سے دین کو فائدہ پہنچتا ہے اور دکھی انسانیت سکون پاتی ہے اس کے مال سے معذو کا جہاد گرم ہوتا ہے اسیران اسلام کو رہائی ملتی ہے شہداء کے خوش قسمت بچوں کی کفالت ہوتی ہے جہادی گھوڑے اور اسلحہ کی کثرت ہوتی ہے غریبوں یتیموں اور بسکینوں کی مدد ہوتی ہے مساجد پر مساجد تعمیر ہوتی ہیں بھوکے کھانا کھاتے ہیں پیاسے پانی پیتے ہیں مقروضوں کے قرض اتارے جاتے ہیں علم دین اور خدمت خلق کے ادارے قائم ہوتے ہیں اور خیر کے چشمے پھوٹتے ہیں